شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور ریسیور کے ذریعے سننے والی میری ماں پیاری ماں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ہمارے وہ بھائی جو میسج میں زور زور سے باتیں کر رہے میں ریکویسٹ کروں گا آواز اندر تک آ رہی ہے اور خلل ہو رہا ہے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو ایمان سے مالا مال کیا ہے تو ایمان کے دینے میں اللہ کلر کو نہیں دیکھتا اللہ نصب کو نہیں دیکھتا اللہ وطن کو نہیں دیکھتا اللہ خاندان کو نہیں دیکھتا بلکہ جس کو دینا چاہتا ہے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے بالکل اسی طریقے سے ایمان کے بعد آمانے صالحہ اچھے اچھے عمل کرنا نیکیاں کرنا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کلر اور نہیں دیکھا جاتا نصب اور خاندان نہیں دیکھے جاتے اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسے کی بھی توفیق دے دیتا ہے اور یاد رکھنا کہ یہ دو چیزیں وہ ہے ایمان اور عمال صالحہ جو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ انٹری تعالی کا سبب بن جائے گی اور یہ قرآن کہتا ہے والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور عمل صالحہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنتی بنا دے گا وہ جنت والے ہو جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اور معاملہ جس کو میں نے ابھی شروع میں آیت میں تلاوت کیا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان دینے میں عمل صالح دینے میں رنگ نسل وطن کا اعتبار نہیں ہوتا بالکل اسی طریقے سے اللہ جب نیک نیکمال کی توفیق دیتا ہے اور جنت دیتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے عمل مرد کرے گا عمل عورت کرے گی دونوں کا ٹھکانہ انشاءاللہ ٹھکانہ جنت ہوگا اسی کو بھی میں نے آیا تو میں تلاوت کیا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ سَكَرٍ اَوْ اُنْسَا وہ مذکر ہو یا مونس ہو میل ہو یا فیمیل ہو میسکولین جنڈر سے تعلق ہو یا فیمنین جنڈر سے تعلق ہو جو بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت دیں گے اور اللہ تعالیٰ حق دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا لیکن عمل سالے کیسے اچیو کر سکے ہم اور کس طریقے سے جنت کو ہم اپنا ٹھکانہ بنا سکے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تیسویں پارے کی دوسری سورت سور نازیات میں بیان کر دیا خود اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ فرماتے ٹھکانہ دے دوں گا جنت کا اور جنت میں تیری ڈائریکٹ انٹری کروا دوں گا تو زندگی میں دو چیزیں پیدا کر لے نمبر ایک اللہ کا ڈر پیدا کر لے اور نمبر دو اپنی خواہشات نفسانی کو تو تابع بنا دے اپنا اور اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور جو خواہشات نفسانی ہے جو اندر سے غلط خیالات آتے ہیں اس کو ہم کنٹرول کر لیں اور قابو کر لے تو آئیے اس عنوان پر کہ انسان اور نفسانی خواہشات اس پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خواہشات کو دبانے والا بنائے اور نیک عمال کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو ایک حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجیبتی نار و بشہوات کہ جہنم کے اوپر ہم نے شہوت کا اور خواہشات کا پردہ ڈال دیا ہے وہ حجیبتی جنت و بالمکارے اور جنت کو ہم نے مشکل چیزوں سے اور نفس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے ہم نے اسے کور کر کے رکھ دیا ہے کیا مطلب یعنی اللہ تعالی سب سے پہلے تو اصولی طور پر یہ بیان کرنا چاہتے کہ دیکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں سب کچھ دنیا ہی میں بتلا دے کہ بھائی یہ جنت ہے یہ جہنم ہے جنت ایسی ہے جہنم ایسی ہے یہ کر تو اس جنت میں چلا جا یہ مت کر ورنہ اس جہنم میں چلا جائے گا سب کچھ ہم کلیئر کر کے سامنے نہیں رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ ایمان نام ہی ہے غیب پر ایمان لانے کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر یقین کرنے کا اس لیے کہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں یہ ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے اور امتحان اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے ایک اللہ دنیا میں جنت پریزنٹ کر دیتا اور جنت کو بتلاتا یہ جنت ہے یہ جنت کی نعمتیں ہیں یہ یہ نہریں یہاں سے بہ رہی ہے یہ ہورے ہے یہ جنت کے خانے ہیں سب کچھ ہمارے سامنے پریزنٹ ہوتا اور اللہ فرماتے چل نماز پڑھ اس میں انٹر ہو جا زکات دے دے اس میں انٹر ہو جا تب تو پھر پھر وہ امتحان ہی نہیں رہتا ہر آدمی یہ شارٹ کٹ لے لیتا سامنے جنت ہے نماز پڑھتا جنت میں چلا جاتا اور اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ جہنم کو بالکل اما سامنے رکھ دیا ہو کہ یہ جہنم ہے یہ جہنم کا عذاب ہے یہ سانپ یہ بچھو یہ یہ سکورپینز ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب دیا جانے والا ہے سب تیرے سامنے ہے یہ یہ عمل مت کرنا ورنہ تو جہنم میں جائے گا انسان کے سامنے ہوتا تھوڑی دیر کے لیے عمل سے بچ جاتا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا لیکن ایمان اس کا نام نہیں ہے امتحان اس کو نہیں کہتے آدمائش اس کو نہیں کہتے آدمائش اور امتحان تو یہ ہے کہ جنت کو بھی آنکھوں سے چھپا دیا جہنم کو بھی آنکھوں سے چھپا دیا اور سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتلایا جنت ایسی ہوگی جہنم ایسی ہوگی یہ عمل جنت میں لے کر جائیں گے یہ غلط کام جہنم میں لے کر جائیں گے اور ہمیں عقل دے دی اور کہا کہ اب تم فیصلہ کرو ڈیسائیڈ کرو یہاں جاؤ گے یا ادھر جاؤ گے اور اس پر ہی بس نہیں کیا چونکہ امتحان لینا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کا انسان کو تابع بنا دیا انسان میں ایسی ایسی خواہشات اس کے اندر ڈال دی اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کور ہے یہ پردہ ہے نفسانی خواہشات کا اگر اس میں تم چلے گئے اور نفس کے کہنے پر چلے گئے تو یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا اللہ ہم سب کی جہنم سے عبادت فرمائے دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی جو نفس کو بہت مشکل معلوم ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے جنت کو چھپا دیا کہ دیکھو تمہیں مشکل معلوم ہوگا لیکن اگر تم ان مشکلوں کو کر لو گے اور پھر تم انٹر ہو گے تو یہ ٹریک تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے تو برحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اگر ایک انسان حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتا ہے جو جی میں آتا ہے اس کو کرتا ہے پہلے اپنی مرضی بعد میں اللہ کا خیال کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے اللہ نے جہنم کا راستہ بنا رکھا ہے اور یہ چیزیں اسے جہنم میں لے کر جائے گی لیکن اگر ایک آدمی اپنے نفس کو مارتا ہے صبح جیسے آج میں فجر کے بعد کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ صبح میں سہری کے لیے اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا صبح صبح کھانے کا مڑ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے اس نے سہری کر لی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کو سنت بتلایا ہے اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز کے بعد سویا ہی کیا تھا پھر اپنے جاب پر اپنے کام پر چلا گیا دن بھر کا تھکا ہوا ہے نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے اس کے علاوہ تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے اور پھر شام کو آ کر ترابی کے وقت میں کھڑا ہو جاتا ہے دو گھنٹہ مسجد میں نکال دیتا ہے ابھی سویا نہیں کہ پھر سہری کا وقت ہو گیا یہ سب چیزیں نفس کو مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن دل میں ایک جذبہ ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا اپنے مولا کو خوش کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرے نفس کو دبا رہا ہے خواہشات کو توڑ رہا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے یاد رکھنا میرے امتی یہی وہ راستہ ہے جو تجھے جنت میں لے کر جا رہا ہے نفسانی خواہشات ایسی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اسے اتنا ٹیسٹ آتا ہے ایسی لذت محسوس کرتا ہے کہ پھر گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ ایک ہی گناہ کو ریپیٹ کر رہا ہے پھر ایک کے بعد دوسرا گناہ ایڈپ کرتا ہے پھر تیسرا لیتا ہے اس طرح گناہ میں چلا جاتا ہے اور یہ اس کی جو بھوک ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہمارے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے انہوں نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دیکھو یہ نفس اور یہ شیطان یہ دونوں مل کر کس طرح گیم کھیلتے ہیں اور انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں انہوں نے بنو اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کیا بنو اسرائیل میں ایک عابد عبادت کرنے والا رہتا تھا خوب اللہ کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں میں اس کے کافی چرچے تھے لوگ اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ پر بیت ہوتے اس سے دین کی باتیں سنتے کافی وہ لوگوں کے درمیان میں ویل نون اور فیمس ہو چکا تھا لوگ اس سے بہت عقیدت رکھتے تھے بنو اسرائیل کے اس عابد سے اس علاقے میں جہاں پر یہ عابد رہتا تھا وہاں پر سارے لوگ اس کے معتقد ہیں تو دو بھائی رہا کرتے تھے اور یہ دو بھائی ایسے تھے کہ دو بھائی اور ان کی اپنی ایک بہن بہن ہے ہے ہے جوان دونوں نوجوان بھائی ماں بھی چلی گئی باپ بھی چلا گیا سب کا انتقال ہو گیا اور کوئی خاندان والا نہیں ہے دو بھائی اور ایک بہن ہے اب اس زمانے میں لوگ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے اور اس زمانے کے سفر تو آپ جانتے ہیں کہ مہینے سال لگ جاتے تھے تجارت کا مال لے کر آتے اور اسے بیچتے تھے تو دونوں بھائیوں کو تجارتی سفر پر جانا ہے گھر میں جوان بہن ہے ایک بھائی جائے وہ بھی مشکل ہے تجارت کے لیے دو آدمیوں کی ضرورت ہے اور گھر میں جوان بہن کو الگ چھوڑ کر جانا یہ بھی مشکل ہے دونوں پریشان ان دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں جوان بہن کو تو گھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ماحول خراب ہے نہ جانے کیا معاملہ ہو جائے دونوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے پورے علاقے میں اگر سب سے اچھا کوئی انسان ہے تو یہ ہمارا عابد جو بنو اسرائیل کا عابد ہے یہ عابد ہے عبادت کرنے والا جو بڑا اچھا انسان ہے اور وہ آدمی ہے جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی بہن کو امانت کے طور پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں دونوں بھائیوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور بنو اسرائیل کے اس عابد کے پاس پہنچے جا کر درخواست کی ہماری یہ پرابلم ہے جوان بہن گھر میں ہے آپ اس ہماری بہن کو سنبھال لیجئے اور اپنے یہاں پر رکھ لیجئے ہم واپس آئیں گے تو اپنی بہن کو لے کر جائیں گے اب ہمیں مہینے اور سال بھی لگ سکتے ہیں اتنے دن کے لیے اسے امانت کے طور پر رکھ لیجئے عابد نے جب سنا تو فوراں منع کر دیا کہ نہیں وہ ایک غیر محرم ہے ایک غیر محرم کو میں اپنے گھر میں جبکہ میں بھی اکیلا ہوں میں اپنے گھر میں اس کو نہیں رکھ سکتا نہ اپنی خانکہ میں میں رکھ سکتا یہ تو بہت بڑا رسک فیکٹر ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کروں گا دونوں بھائیوں نے سمجھایا کہ اگر آپ ہمارے کام نہیں آئیں گے تو کون ہمارے کام آئے گا آپ ہی تو ہے جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا تجارت کا معاملہ ہے خیر برحال سمجھاتے رہے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیشن لے لیا اس بنو اسرائیل کے عابد نے کہ ٹھیک ہے دونوں بھائیوں کی مجبوری ہے ان کی ریکویسٹ ہے میں اپنے گھر پر ان کو اس کو رکھ لیتا ہوں اور بھائیوں کو بلا کر یہ کہا کہ اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا اپنے روم میں نہیں رکھوں گا یہ پوری جو میری خانقاہ ہے جس میں الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہیں وہ آخری کونر کا کمرہ جو بالکل میرے کمرے سے اپوزٹ میں ہے وہاں پر اسے رکھ دو وہیں پر اسے رکھ دو دو میں روزانہ کھانا بیجوا دیا کروں گا میرے لنگر کھانے میں کھانا بنتا ہے تو کھانے کے جتنی چیزیں ہیں دونوں وقت میں اسے پہنچا دوں گا دونوں بھائیوں کو اطمینان ہوا اپنی بہن کو خانقاہ کے اس کمرے میں انہوں نے رکھ دیا اور یہ دونوں بھائی سفر پر چلے گئے اب یہ عابد اپنی خانقاہ میں ہیں ان کے ماننے والے معتقدین بھی ان کی خانقاہ میں آتے ہیں ذکر بھی ہوتا ہے لوگ ان سے بہت محبت کرتے اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور ایک کونے میں بالکل آخری کمرے میں وہ لڑکی رہتی ہے انہوں نے اپنے خادموں کو کہہ دیا کہ بھائی جب کھانا پک جائے تو دو وقت کھانا اس لڑکی کے دروازے پر رکھ دینا وہ اندر لے لے گی کھا لے گی اسی طرح معاملہ چلتا رہا مہینے گزر گئے اب شیطان اور نفس ایسے ہی موقع کی تو تلاش میں رہتے ہیں اور یہ بالکل بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے جس کو حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے ربانی نے اپنے خطبات میں ذکر کیا حکیم الاسلام لکھتے ہیں کہ اب جب ایک زمانہ گزر گیا نفس کا دخل شروع شیطان کا دخل شروع اور نفس اندر سے سمجھا رہا ہے شیطان باہر سے سمجھا رہا ہے کہ ایک جوان لڑکی کو کھانا پہنچانے کی ذمہ داری تم نے اپنے خادموں کو دے دی نوجوان خدام ہے کسی کا کیا بھروسہ کس کی نیت پر تم بھروسہ کرو گے اس لیے اتنا بڑا رسک مت لو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے انسٹیڈ آف کہ تمہارے خدام جا کر کھانا پہنچا ہے یہ ڈیوٹی خادموں سے بند کرواؤ اور تم خود جاؤ اور جا کر اس کے دروازے پر کھانا رکھ دو یہ ان کے ذہن میں بات آئی اس عابد کے اپنے خادموں کو کہہ دیا کل سے تم کھانا لے کر نہیں جاؤ گے دروازے پر کھانا میں رکھوں گا اور یہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے دوسرے دن سے دروازے پر جا کر کھانا رکھ دیتے کھانا وہاں پر رکھ دیا اس عابد نے باہر دروازے پر رکھتے اور چلے آتے اب کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے دروازے پر کھانا ہے لڑکی اندر لے لیتی کھا لیتی خالی برتن باہر رکھ دیتی باہر برتن واپس لے جاتے اس طرح سلسلہ چلتا رہا ایک دن پھر خیال آتا ہے کہ تم وہاں پر کھانا باہر رکھ کر چلے آتے ہو وہ کوئی اچھوت ہے کہ اس طریقے سے باہر کھانا ڈال دیا چلے گئے اخلاق ہے یا نہیں تم میں وہ تمہاری مہمان ہے وہ بھائی تمہیں مہمان کے طور پر دے کر گئے کبھی کھانے کے لیے جاؤ گھر میں رکھ دو سلام کر لو اس کا حال پوچھ لو اکیلی بچی اتنے مہینوں سے وہاں پر پڑی ہوئی ہے کوئی اس کے ملنے والا نہیں کوئی اس کا پرسان حال نہیں تمہیں ان بھائیوں نے ذمہ داری سپرد کی ہے کم از کم اتنا ہی کر لو اب یہ خیال دل میں آ رہا ہے یہ نفس رہا ہے شیطان اٹیک کر رہا ہے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیا اس عابد نے کہ نہیں اب تو کھانا اندر جائے گا اندر لے کر جاؤں گا اور ذرا حال بھی پوچھ لوں گا اب اندر جاتے بھائی خیر خیریت ہے کوئی کام کا جو تو کہہ دینا ایسے جملے کہے کھانا رکھا چلے گئے شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور نفس کو اب لذت آنے لگی یہ یہ نا ان نفس لمارتم بسو کہ نفس جب برائی کرتا ہے تو اس کا اور آرڈر دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اب نفس کو مزہ آنے لگا کہ ایک اکیلی جوان خوبصورت لڑکی ہے اور اس سے بات کرنے کا موقع ملا ہے اب اس نے جو بات کی مقدار تھے اس کو بڑھا دیا پہلے دو منٹ میں باہر آتا تھا اب پانچ منٹ ہوئے دس منٹ ہوئی پندرہ منٹ ہوئی ٹائم انکریز ہوتا گیا لڑکی کو بھی کوئی دل لگی کرنے والا مل گیا اسے بھی دل لگی کرنے کے لیے مل گیا اب عابد نے اپنا وقت زیادہ کر لیا یہاں تک کہ گھنٹوں تک بات پہنچ گئی حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اتنا تعلق بڑا اتنا تعلق بڑا اور اتنے گھنٹے اس کے ساتھ میں بات چیت کرنے لگے اور دونوں اس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے کہ ساری فارمیلٹی ختم ہو گئی اور اتنے آپس کے اندر دونوں قریب آ گئے کہ ایک دن یہ ہوا کہ دونوں نے منہ کالا کر لیا بدکاری میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کا کرنا کہ ادھر بدکاری ہوئی ادھر وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اب حرام کا بچہ پیٹ میں ہے اب یہ جو عابد بنو اسرائیل کا جو اس طریقے سے روزانہ جایا کرتا تھا اب یہ گھبراہٹ میں آ گیا کہ یہ بچی حاملہ ہو گئی ہے یہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے اب یہ بچے کو جنم دے گی اور جب بچہ باہر پیدا ہو کر آئے گا تو میرا منہ کالا ہو جائے گا میری میری عزت ختم ختم میرا وقار اتنی برسوں کی عبادت اور جو میرے بارے میں لوگوں کو اچھی عقیدت ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ میں نے کیا کر دیا بچہ پیدا ہوا میرا سب کچھ ختم اور برباد ہو جائے گا دل میں ارادہ کر لیا کہ بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا اور نہ اس لڑکی لڑکی کو زندہ رہنے دوں گا اور ایک دن وہ بھی آیا کہ یہ عابد اندر داخل ہوتا ہے اور وہ لڑکی جو حاملہ ہے اس لڑکی کا قتل کر دیتا ہے جان سے ہی مار دیا اسے نہ رہے باس نہ بجے باسری اس لڑکی کو ہی ختم کر دیا کہ یہ رہے گی تو پرابلمز ہوں گے اس لیے اسے ختم کر دیا اور ختم کرنے کے بعد میں رات کے اندھیرے میں یہ عابد سوچتا ہے کہ میں نے مار تو دیا اسے اب اگر لوگ اس کی لاش دیکھ لیں گے تو میں پرابلم میں پس جاؤں گا چنانچہ ایک گڑا کھودا اور گڑا کھودنے کے بعد اپنے کھانکاہی کے قریب اس کے بدن کے ٹکڑے کیے اسے زمین میں ڈالا اور گڑے کو بند کر کے قبر کی شکل بنا بنا دی دیکھو ایک ایسا انسان کے جس کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہوگا وہ کسی کا قتل کرے گا لیکن جب شیطان ٹرپ میں لیتا ہے اور نفسانی خواہشات کا سپورٹ ہو جاتا ہے تو انسان وہ کر گزرتا ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اگر ڈے ون کو آ کر یہ شیطان اسے کہتا جا بدکاری کر لے جا قتل کر لے نیور وہ آدمی کبھی بھی ریڈی نہیں ہوتا لیکن اس شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے لیتا ہے اور نفسانی خواہشات اس پر کام کرتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن بھی آیا کہ قتل بھی کر دیا اور بدکاری کا معاملہ بھی ہو گیا اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں یہ عابد پھر اپنی خانقاہ میں چلا گیا کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے سال گزرنے کے بعد وہ دونوں بھائی جو گئے ہوئے تھے واپس آئے دونوں بھائی بڑے خوش ہیں اپنی بہن سے ملاقات کریں گے اپنی بہن سے جا کر ملیں گے جب یہ دونوں کے پاس پہنچے خوشی خوشی پہنچے ہیں یہ اپنی بہن کا دیدار ہوگا اس کی ملاقات کریں گے جیسے پہنچے عابد رونے لگا اور روتے ہوئے پورا دکھڑا سنانے لگا کہ تمہاری بہن تو بیمار ہو گئی اور بہت اس کا علاج کروایا گیا لیکن وہ اچھی نہیں ہو سکی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور جا کر وہ قبر بھی بتلا دی دونوں بھائیوں کے لیے بڑا صدمہ تھا بہت افسوس کیا رونے لگے دونوں بھائی اور دونوں نے سوچا کہ بہن چلی گئی لیکن شیطان معاملے کو اتنی جلدی سولو نہیں ہونے دیتا ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گوشہ نکال دیتا ہے اب شیطان نے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اب شیطان نے بہکانا شروع کیا ان دونوں بھائیوں کو کہ جب تم اپنی بہن کی قبر پر جا کر بیٹھتے ہو اور قبر پر جا کر تم فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہو اس وقت تم نے ایک چیز محسوس نہیں کی دیکھو برابر کیا ہو رہا ہے اب دونوں بھائی غور کرنے لگے ہیں تو ان دونوں نے یہ دیکھا کہ ہماری بہن کی قبر پر مکھیاں آ کر بہت بیٹھ رہی ہے فلائس مکھیاں بہت آ کر بیٹھ رہی ہے دونوں سوچنے لگے کہ مکھیاں قبر پر ویسے عموماً زیادہ بیٹھتی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر سلیقے کے مطابق لاش کو بالکل برابر اندر ڈال دیا جائے تو اس کا اثر باہر اتنا معلوم نہیں ہوتا ہے اس لیے مکھیاں وغیرہ نہیں ہے لیکن چیز کھو دو اور اثر معلوم ہوتا ہے جس کی بنا پر مکھیاں اوپر آ کر بیٹھتی ہے کیڑے وغیرہ اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس سے اندازہ ان کو یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے کیوں اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے شیطان بہکا رہا ہے کہ اگر تمہاری بہن کی لاش برابر اندر ہوتی تو اس طریقے کا معاملہ نہ ہوتا دونوں بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم قبر کھود کر دیکھیں گے معاملہ کیا ہے کچھ نہ کچھ فشی معلوم ہوتا ہے دونوں نے قبر کھودنا شروع کیا ابھی تو ذرا سا گڑا کھودتے ہیں تو اپنی بہن کی باڈی کے ٹکڑے نظر آتے ہیں دونوں پورا معاملہ سمجھ گئے ہیں یہ سب کچھ کارستانی اس شخص کی ہے جس پر ہم اعتماد کر کے گئے تھے اور اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے ان دونوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اور اور انہوں نے سارے گاؤں والوں کو کو بلایا سب بتلایا کہ دیکھو یہ ہے وہ قاتل جس نے ہماری بچی کا قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر کے اسے قبر میں ڈال دیا ہے اور لوگوں نے پکڑا اس ثابت کی دھلائی شروع کی مار پیٹائی شروع کی اس نے سب کچھ سچا سچا کہہ دیا کہ ہاں ہاں ہاں یہ کچھ میں نے کیا تھا اور یہ میں نے معاملہ کیا لوگ ناراض ہو گئے اور جو کھن کا بنی تھی اسے توڑ کر رکھ دیا عابد کی خوب پٹائی کیے رسی بان کر پورے گاؤں میں زلیل کر کے گھمایا ہے اور اتنا ہی نہیں کیا بلاخر یہ تجویز کیا گیا اس کو پھانسی دے دی جائے پھانسی دے کر اس عابد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا یہ واقعہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ نفس جب گڑبڑی پر آ جاتا ہے اور نفس جب خواہشات کا کھوگر ہو جاتا ہے جو نفس امارہ ہے تو یہ نفس اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے آخرت بھی اس کی برباد کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اسے نفس سے ہماری حفاظت فرمائے دوسرا نفس جو قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ ہے نفس لوامہ قرآن کہتا ہے وَلَا قرآن نے قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی نفس لواما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نفس کبھی ایک آدھ بار گناہ کر لیتا ہے لیکن بعد میں پھر گناہ کرنا ہوتا ہے تو وہ نفس اندر سے ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ رونگ ہے This is wrong. ایسا مت کرنا وہ نفس اندر سے اس کو ڈانٹتا ہے گناہ نہیں کرنے دیتا ہے اسے سٹاپ کرتا ہے ہاں کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن کبھی وہ بڑا گناہ کرنے گیا یا گناہ کو ریپیٹ کرنے گیا یہ نفس اس کے روکتا ہے ملامت کرتا ہے یہ رونگ ہے اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا اللہ کا قہر تجھ پر نازل ہو جائے گا ایسا غلط کام مت کر اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے اگر اللہ یہ نفس بھی نصیب فرما دے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا کہ ہو چاہے گناہ اور ہو جاتے گناہ ہم توبہ کر لے لیکن نفس ایسا ہمارا ہو کہ جو ہمیں روکے اور منع کرے یہ روم گے تو مت کر اللہ ناراض ہو جائے گا خدا کا قہر نازل ہوگا اللہ یہ نفس لبامہ ہی کم از کم نصیب فرما دے ورنہ سب سے بہترین نفس تو وہ ہے جو بڑوں کے پاس ہوتا ہے جو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جس کو قرآن کریم نے کہا نفس مطمئنہ یہ تیسرے نمبر کا نفس ہے نفس مطمئنہ جس کو قرآن کہتا ہے یا المطمئنہ ارجعی ربک اللہ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ تو تو تو وہ نفس ہے کہ اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے خدا کرے اللہ یہ نفس ہمیں نصیب ہو جائے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ تو وہ نفس ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے وہ نفس چاہے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہے اللہ کو راضی کرنا چاہے خدا کے حکم پر چلنا چاہے اور اسی میں اسے خوشی ہو اسی میں اسے مزہ ہے اسی کا نام صلی اللہ نفس مطمئنہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنے پر وہ ہمیشہ راضی رہے اور ہمیشہ اس بندے کو اکسائے یہ نیکی کر یہ اچھائی کر یہ اچھے کام کر اور اللہ جس حال میں رکھے اس پر وہ راضی رہے ایک بڑی پیاری حدیث سنا کہ دیکھو جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے اللہ کیسا دیتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے کو ملک الموت کو کہتا ہے کہ ملک الموت دیکھ فلا بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لے ملک الموت کا آرڈر ملتا ہے وہ بندے کی جو روح ہے اس کو جا کر قبض کر لیتا ہے روح کھینچ لیتا ہے پھر اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں ملک الموت نے میرے فلا بندے کی روح کو قبض کر لیا فرشتے کہتے جی ہاں مولا آپ کا آرڈر تھا انہوں نے روح کو قبض کر لیا اللہ پھر پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں ملک الموت نے میرے فلا بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کر لیا وہ کہتے جی ہاں اللہ آپ کا حکم تھا ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں جب میرے بندے کے لگتے جگر کے روح کو نکالا گیا تو اس وقت میرے بندے کا کیا حال تھا اس وقت فرشتے کہتے اللہ جب اس کا کلیجے کا ٹکڑا اس سے چلا گیا اور اس کے لگتے جگر کی روح نکل گئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ رو رہا تھا لیکن اس کی زبان پر تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اور وہ تیری تعریف کر رہا تھا اللہ فرمائیں گے ارے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو میں نے اس کے لختے جگر کو لے لیا پھر بھی وہ میری تعریف کر رہا ہے پھر بھی وہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے جنت میں اس کے لیے ایک گھر کو تعمیر کر دیا جس کا نام بیت الحمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر جب بندہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور میرے بھائیوں جب ایسا نفس بن جائے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے وہ نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے اور یہ نفس جب انسان کا بن جاتا ہے ہاں شروع میں تکلیف ہوتی ہے گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے لیکن جس کو خدا کی محبت میں مزہ آ جائے عبادت میں مزہ آ جائے اطاعت میں مزہ آ جائے اور اللہ کی عبادت کرنے میں لذت آ جائے پھر اس کو تو عبادت کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے پھر بھی وہ خوش رہتا ہے اس کی میں اگزامپل دوں اور اسی پر اپنی بات ختم کروں کہ ایک آدمی ملازمت کے لیے اٹھتا ہے جو آدمی جاب پر جاتے ہیں دکان جن کی ہے یا جو نوکری وغیرہ کرتے ہیں صبح سویرے کوئی چار بجے جا رہا ہے کوئی پانچ بجے جا رہا ہے ارلی مارننگ وہ صبح میں اٹھتا ہے اٹھنا معمولی کام نہیں ہے سردی کے موسم میں بارش برس رہی ہو ٹھنڈی ہو اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اور بلینکٹ کو چھوڑ کر نکلنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے وہ لیکن وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے بستر کو چھوڑتا ہے اور پھر اپنے گھر سے نکلتا ہے بیوی کو چھوڑ کر گھر سے نکل گیا بچوں کو چھوڑ کر گھر سے نکل گیا بچیوں کو چھوڑ کر گھر سے نکل گیا اور کتنے بیچارے ایسے بھی کام کرنے والے ہیں ارلی مارننگ جب صبح میں جاتے ہیں بچے سوئے ہوئے ہیں جب شام کو کام کر کے رات کو واپس واپس آتے ہیں تب بھی بچے سوئے ہوئے ہیں صبح گئے تب بھی بچے سوئے رات کو آیا تب بھی بچے سوئے اور وہ کام میں لگا ہوا ہے تو کتنی بڑی قربانی دیتا ہے وہ آدمی روزی کمانے کے لیے کہ وہ صبح میں سب چھوڑ کر نکل جاتا ہے اتنی تکلیف اٹھاتا ہے اور پورا دن بھر پسینہ ٹپک رہا ہے محنت کر رہا ہے روزے کی حالت ہو کھڑے رہ کر پورا دن نکال رہا ہے کسٹمر سے باتیں کر رہا ہے کتنی محنت اٹھاتا ہے کوئی اس کو یہ کہے میرے بھائی تو تو جاب پر بہت تھک جاتا ہے تو نوکری پر کتنا تھکتا ہے کتنا سٹرگل کرتا ہے ایک کام کرتا ہوں تیری بات کر کے تیری نوکری چھڑوا دیتا ہوں کوئی اس کو یہ کہے کہ بھئی تو بہت تھک جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے تیری بوڈی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک کام کر تیری نوکری چھوڑ دے یا میں تیری نوکری چھڑوا دیتا ہوں وہ آپ کو کہے گا کہ نا بابا نا ایسا کام کبھی بھی مت کرنا ارے مجھے چاہے تکلیف ہوتی ہے چاہے مجھے پریشانی ہوتی ہے چاہے صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے چاہے روزے کی حالت میں تھک جاتا ہو چاہے دن بھر محنت کرنی پڑتی ہے لیکن ان سب کے کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اس لئے کہ میں جانتا ہوں اینڈ آف دا ویک مجھے ویجس ملنے والے ہیں اور وہ خوشی اتنی بڑی خوشی ہے ویجز کا مل جانا بزنس میں پروفٹ کا ہونا اور انکم کا آنا یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ یہ ساری تکلیفوں کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ اگر ایسے آدمی کا جاب چھوٹ جائے وہ لوگوں سے کہتا ہے بھائی سفارش کر دو کوئی انفلوئنس لیٹر لکھ کر دے دو کسی طرح میرا جاب مجھے واپس دلا دو وہ پریشانیاں وہ تکلیفیں سب مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو انعام ملتا ہے وہ انعام بہت اونچا ملتا ہے بالکل بالکل یہی حال ہوتا ہے نفس مطمئنہ کا کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور خدا سے تعلق ہو جاتا ہے پھر انسان حالات آئے تکلیف آئے پریشانی آئے سب کو برداشت کرتا ہے اور اللہ کی اور اپنے نفس کو دباتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے خدا کو راضی کرتا ہے اسی میں اسے سیٹسفیکشن ملتا ہے اسی میں اسے مزہ آتا ہے اللہ یہ نفس مطمئنہ ہمیں نصیب فرمائے تو بہرحال علماء نے یہ تین نفس کی قسموں کو بیان کیا ہے جو قرآن سے ثابت ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی دعا تو یہی کرے کہ اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرما دے اور اللہ وہ نہ ہو سکے تو کم از کم نفس لوامہ سے تو ضرور مالا مال کر دینا لیکن کیوں چھوٹی دعا مانگے رمضان کا مہینہ ہے ہر ایک دعا کرو کہ اللہ نفس مطمئنہ نصیب فرما دے اور نفس امارہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین